جی سمیر بھائی سمیر بھائی آپ کی صرف اتنی سمجھ آئی کہ قرضے ہنسنا کیا ہے آگے آپ نے کیا کہا آگے آپ کی آواز کٹ گئی تو قرض ہنسنا میرے بھائی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو قرض دینا اور اس پر کوئی زیادتی نہ واپس نہ لینا نہ سود لینا اور نہ اس قرض کے بدلے اس آدمی پر کوئی احسان جتلانا اور دو چار دس مہینے کے بعد جتنا قرض اس کو دیا تھا اتنا ہی وہ واپس لوٹا دے اس کو اس دوران میں تنگ بھی نہ کرنا تو اس کو قرض ہسنا کہا جاتا ہے اور اگر اس پر قصور لیا جائے تو وہ قرض ہنسنا نہیں رہتا وہ حرام قرض ہو جاتا ہے جی آصف